کبھی انسان کی اس عجیب و غریب کیفیت پر غور کیا ہے کہ مطلب جسم میں پوری طاقت موجود ہے وقت بھی ہے وسائل بھی ہیں لیکن جیسی کوئی اہم یا مشکل کام کرنے کا ارادہ کیا جائے تو دماغ اندر سے ایک دم بریک لگا دیتا ہے ہاں بالکل اور اندر سے ایک بہت واضح آواز آتی ہے کہ نہیں مجھ سے یہ نہیں ہوگا بالکل وہی آواز ہم میں سے اکثر لوگ اسے محض سستی سمجھ کر خود کو کوستے لیتے ہیں لیکن آج ہم اس کیفیت کا یعنی اس پوری نفسیاتی اور روحانی کشمکش کا ایک تفصیلی جائزہ لینے جا رہے ہیں اور یہ جائزہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم عموماً سطح پر چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اصل مسئلے تک نہیں پہنچ پاتے صحیح کہا آپ نے اور آج کے اس گہرے مطالعے کے لیے ہم نے سعید جہان زیب آبدی کی کتاب ہم فکری سے ہمراہی تک کو بنیاد بنایا ہے خاص طور پر اس کتاب کا ایک بہت ہی زبردست مضمون ہے ارادہ استطاعت اور اعتدال کی نفسیات ہم یہ مضمون واقعی بہت چشم کشا ہے اس میں کچھ ایسے حقائق ملے ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی کے کئی مہمہ حل کر دیتے ہیں بالکل اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جاننے کی کوشش کریں کہ آخر ہمارا اپنا دماغ ہی ہمارے خلاف کیوں کھڑا ہو جاتا ہے اور ہم نفسیات اور کچھ روحانی اصولوں کو ملا کر اسے کیسے سنبھال سکتے ہیں دیکھیں یہ موضوع آج کے دور میں اور خاص طور پر نوجوانوں کے حوالے سے ایک انتہائی سنگین نوعیت اختیار کر چکا ہے وہ کیسے کیونکہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جسے فوری تسکین یا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا دور کہا جاتا ہے ایک نوجوان کا دماغ ہر وقت اسکرینز اور سوشل میڈیا کے ذریعے جذبات کی ایک تیز روانی سے گزر رہا ہوتا ہے تو مطلب اس کے لیے اپنی ایک مستقل شناخت بنانا اور اس مستقل ذہنی شور کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے نا بالکل اگر اس عمر میں ذہن کو مشقت برداشت کرنے کی صحیح تربیت نہ ملے تو وہ بہت جلد سہولت پسندی کو اپنا ڈیفالٹ موڈ بنا لیتا ہے اپنا بنیادی معیار بنا لیتا ہے اچھا یعنی پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی بھی قسم کی محنت ہو چاہے وہ ایک کتاب کا صفحہ پڑھنا ہو یا صبح جلدی اٹھنا ہو دماغ اسے ایک بڑے خطرے کے طور پر دیکھنے لگتا ہے جی اور وہ فوراً شٹر ڈاؤن کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ میرے بس کا نہیں ہے اسی شٹر ڈاؤن والی کیفیت کو جب میں اس کتاب کے حوالے سے علم نفسیات کی روشنی میں دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی ہم جسے محض کہلی سمجھتے ہیں سائنس اسے باقاعدہ ایک مشینی خرابی یا ڈیفنس میکینزم کے طور پر دیکھتی ہے بالکل ایسا ہی ہے اس مضمون میں کچھ بڑی دلچسپ نفسیاتی اصطلاحات کا ذکر کیا گیا ہے جی میں چاہوں گا کہ ہم ذرا ان کا پردہ چاک کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ پردے کے پیچھے چل کیا رہا ہے مثلا ایک اصطلاح ہے سیلف ایفیکیسی کی کمی ہاں سیلف ایفیکیسی یہ محض اعتماد کی کمی نہیں ہے بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے انسان کا اپنے ہی وجود اور اپنی صلاحیتوں پر سے یقین اٹھ جاتا ہے ہے مطلب انسان کو لگتا کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا اسے اگر ہم عام فہم انداز میں سمجھیں تو یہ ایسا ہے جیسے فرض کریں آپ کے پاس ایک بہت جدید گاڑی ہے لیکن آپ کو یہ یقین دلایا گیا ہو کہ اس کا انجن خراب ہے تو پھر کوئی گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا بالکل سیلف ایفیکیسی کی کمی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے اس کے ساتھ ہی دماغ ایک اور حربہ استعمال کرتا ہے جسے اوائڈنس بہیویئر یا غیز کا رویہ کہتے ہیں یہ غیز کا رویہ تو مجھے لگتا ہے ہم سب روزانہ ہی کرتے ہیں ہاں یہ بڑا لاشعوری سا عمل ہے ذہن کسی بھی متوقع تکلیف یا دباؤ سے بچنے کے لیے اس کام کا سامنا کرنے سے پہلے ہی فرار کے راستے تلاش کر لیتا ہے جسے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جب کوئی بہت ضروری اسائنمنٹ کرنی ہو تو اچانک کمرے کی صفائی کرنا بہت اہم لگنے لگتا ہے یا پھر پرانے دوستوں کو میسج کرنا شروع کر دیتے ہم یہ دراصل وہ فرار کا راستہ ہے جو دماغ ہمیں دے رہا ہوتا ہے اور اسی فرار سے جڑی ایک تیسری کیفیت ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کیا وہ جو مارٹن سلیگمین کا نظریہ ہے نا جسے لرنڈ ہیلپ لیسنس یا سیکھی ہوئی بے بسی کہا جاتا ہے ہم یہ بہت طاقتور نظریہ ہے اس کو اگر ہم مثال سے سمجھیں تو سرکس کے اس ہاتھی کی کہانی ذہن میں آتی ہے جسے بچپن میں ایک مضبوط زنجیر سے باندھا جاتا ہے ہاں وہ تب کمزور ہوتا ہے تو وہ زنجیر نہیں توڑ پاتا بالکل لیکن جب وہ بڑا اور طاقتور ہو جاتا ہے اور تب اسے محض ایک کمزور سی رسی سے بھی باندھ دیا جائے تو وہ اسے توڑنے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنے ذہن میں یہ سیکھ چکا ہوتا ہے کہ وہ بے بس ہے جی جب انسان بھی بار بار ناکامی یا کسی ڈر کا شکار ہوتا ہے تو وہ بھی حقیقت میں قابل ہونے کے باوجود ہار مان لیتا ہے اس کا ذہن ایک پنجرے میں قید ہو جاتا ہے یہ ہاتھی والی مثال تو واقعی اس کیفیت کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے اور اس سیکھی ہوئی بے بسی کو جب ہم آج کے کے دور ایک عام طالب علم پر لاگو کرتے ہیں تو تصویر اور بھی واضح واضح ہو ہو جاتی جاتی ہے ہے بالکل ایک طالب علم جو مسلسل گھنٹوں سوشل میڈیا پر کا عادی ہو چکا ہے وہ جب امتحان سے ایک رات پہلے کتاب کھولتا ہے تو دس منٹ میں ہی اس کے اندر بے چینی شروع ہو جاتی ہے اور وہ کتاب بند کر کے کہتا ہے کہ میرا دماغ چل ہی رہا میں تو پڑھائی میں زیرو ہوں لیکن نیورو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا دماغ زیرو نہیں ہوا دراصل اس کے دماغ پر جو انعام کا نظام ہے جسے ریوارڈ سرکٹس کہتے ہیں وہ ہیک ہو چکا ہے یعنی وہ سستی اور فوری ملنے والی ڈوپامین کا ہو گیا ہے ہاں یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی بچے کو روزانہ چاکلیٹ اور کینڈی کھانے کی لت لگ گئی ہو اور پھر اچانک آپ اس کے سامنے کریلے یا بروکلی رکھ دیں تو ظاہر ہے وہ چیخے گا مزاحمت کرے گا اور کھانا پھینک دے گا اس کا میدا خراب نہیں ہوا اس کا ذائقہ ہیک ہو گیا ہے یہی حال ہمارے دماغ کا ہوتا ہے جب طویل توجہ طلب کام سامنے آتا ہے جس میں فوری لذت نہیں ہوتی اور پھر انسان اس مزاحمت کو اپنی ناہلی سمجھ بیٹھتا ہے یہ تو ایک بہت بڑا نفسیاتی پھندا بن جاتا ہے اسی ہی کو نفسیات میں سیلف امیج کا پھندا یا سیلف فلفلنگ پروفیسی کہا جاتا ہے تھوڑا سا اسے مزید واضح کریں گے دیکھیں جب وہ طالب علم پڑھ نہیں پاتا یا کوئی نوجوان جو فجر کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن تین دن بعد ہی روٹین ٹوٹ جاتی ہے تو وہ لاشعوری طور پر اپنے بارے میں ایک بیانیہ بنا لیتا ہے اچھا وہ سوچتا ہے کہ میں تو پیدائشی سست ہوں یا مجھ میں تو استقامت ہے ہی نہیں بالکل اور اب ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اپنے بارے میں ایک کہانی گھڑ لیتا ہے تو اس کا دماغ خود بخود ایسے فیصلے کرنے لگتا ہے جو اس کہانی کو سچ ثابت کریں یعنی وہ خود ہی اپنی ناکامی کے اسباب پیدا کرتا ہے تاکہ ثابت کر سکے کہ اس کا وہ منفی عقیدہ درست تھا یہ تو ایک خطرناک چکر ہے جی فجر والی مثال سے ایک اور بات بھی ماخذ میں بہت شاندار طریقے سے بیان کی گئی ہے جب وہ نوجوان چار دن بعد ہار مانتا ہے تو اصل میں مسئلہ استطاعت کا تھا ہی نہیں تو پھر مسئلہ کیا تھا سائنس بتاتی ہے کہ انسانی جسم کے حیاتیاتی نظام یعنی بایولوجیکل کلاک کو کسی نئی روٹین سے ہم آہنگ ہونے کے لیے کم از کم چند ہفتے درکار ہوتے ہیں یعنی اگر وہ محض ایک مہینہ اس مشقت کو برداشت کر لیتا تو اس کا جسم خود بخود اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتا بالکل ہم عموماً اس وقت ہار مان لیتے ہیں جب ہماری جسمانی مشینری محض ایک نئی عادت بنانے کے عمل سے گزر رہی ہوتی ہے یہ تو واقعی ایک بہت اہم نقطہ ہے لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کا دماغ انہیں بے وقوف بنا رہا ہے تو وہ اکثر ایک سخت رد عمل کا شکار ہو جاتے ہیں ہاں وہ ایک دم دوسری انتہا پر چلے جاتے ہیں جی وہ سستی کے اس گڑھے سے نکل کر سیدھا دوسری انتہا پر جا گرتے ہیں جسے آج کل موٹیویشنل یا ہسل کلچر کا نام دیا جاتا ہے وہ رات کے دو بجے کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کل سے میں دن میں بارہ گھنٹے کام کروں گا کہ میں کسی حد کی پرواہ نہیں کروں گا بس نو پین نو گین اگر انسان یہ مان لے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں اور میری کوئی حد نہیں تو کیا یہ رویہ درست ہے نہیں یہ بہت خطرناک ہے یہ ضرورت سے زیادہ اعتماد یا اوور کانفیڈنس کا وہ مرحلہ ہے جہاں انسان یہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے کہ اس کی بھی کوئی طبی یا فطری حدود ہے لیکن اس حصل کلچر نے تو واقعی ایک پوری نسل کو ایک عجیب قسم کے دباؤ میں مبتلا کر رکھا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر شخص کو ہر وقت کچھ نہ کچھ غیر معمولی کرنا ہے دیکھیں جب ایک عام انسان جس کی روزمرہ کی کچھ طبی حدود ہیں وہ اچانک اپنے جسم اور دماغ پر اتنا بوجھ ڈال دیتا ہے تو جسم کے اندر ایک شدید رد عمل ہوتا ہے کیونکہ ظاہر آپ مشین کے انجن کو اس کی گنجائش سے زیادہ مسلسل تیز چلائیں گے تو وہ گرم تو ہوگا وہ صرف گرم نہیں ہوتا وہ باقاعدہ کریش کر جاتا ہے انسانی جسم ایک خاص توازن پر چلتا ہے جب ہم اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیت کو مسلسل نظر انداز کر کے خود کو دھکیلتے ہیں تو جسم اس دباؤ کو ایک حملے کے طور پر لیتا ہے اور پھر جسم کیا کرتا ہے اس حملے کے جواب میں اس کے نتیجے میں جسم کے اندر کوٹسول جیسے اسٹریس ہارمونز خطرناک حد تک بڑھنے لگتے ہیں انسان سوچتا ہے کہ وہ بہت پروڈکٹیو ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ اندر ہی اندر اپنے آسابی نظام کو تباہ کر رہا ہوتا ہے اوہو اس کا مطلب ہے کہ اس کا حتمی نتیجہ شدید تھکاوٹ ہوتا ہے جسے ہم برن آؤٹ کہتے ہیں جی برن آؤٹ دائمی بے چینی اور کئی صورتوں میں گہرے ڈپریشن کی شکل میں اس کا نتیجہ نکلتا ہے انسان کا نظام پوری طرح نچڑ جاتا ہے اور پھر وہ ایک چھوٹے سے کام کے قابل بھی نہیں رہتا تو اس کا مطلب ہے کہ سستی کے پنجرے سے نکل کر خود کو مشقت کی چکی میں پیس دینا بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے یہاں سید جہان زیب آبدی کے مضمون میں ایک تصور پیش کیا گیا ہے جو مجھے اس پوری بحث کا سب سے متوازن حصہ لگا آپ استطاعت کی ریڈ لائن کی بات کر رہے ہیں نا جی بالکل یہ استطاعت کی ریڈ لائن آخر ہے کیا کیونکہ یہ کوئی ایسا پیمانہ تو نہیں ہے کہ آپ جم میں کتنا وزن اٹھا سکتے ہیں نہیں یہ انسان کی مجموعی ہستی کا ایک حقیقت پسندانہ جائزہ ہے اس ریڈ لائن میں آپ کی جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ آپ کی ذہنی گنجائش بھی شامل ہے جسے ہم مینٹل وتھ کہتے ہیں بالکل آپ کے جذبات کا توازن اور سب سے بڑھ کر آپ کے ارد گرد کے حالات اس استطاعت میں شامل ہیں اس ریڈ لائن کے تصور کو سمجھنا اعتدال کی جانب پہلا قدم لگتا ہے اور ماخذ میں اس اصول کو سمجھانے کے لیے قرآن حکمت کا بہت گہرا حوالہ دیا گیا ہے سورہ بقرہ کی وہ مشہور آیت دو سو چھیاسی لایوکلف اللہ نفسن اللہ وسا یعنی خدا کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا اس پر بوجھ نہیں ڈالتا اس ایک آیت کو اگر ہم نفسیاتی اور عملی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس کے کیا پہلو سامنے آتے ہیں اس کے دو بڑے حیران کن پہلو ہیں پہلا پہلو تو ہمیں اس سستی اور فرار سے نکالتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ذمہ داری آئی ہے یا کوئی مشکل وقت آ گیا ہے تو اس کا سائنسی مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اس بوجھ کو اٹھانے کی وسعت موجود ہے یہ تو کائنات کا اصول بن گیا کہ آپ پر وہ بوجھ پڑا ہی تب ہے جب آپ اس کے اہل تھے اس لیے انسان پہلے دن ہی ہتھیار نہیں ڈال سکتا جی یہ بات بہت امید افزا ہے یہ انسان کے اندر اس سیلف ایفیکیسی کو دوبارہ زندہ کرتی ہے جس کی کمی کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا اور اس آیت کا دوسرا پہلو کیا ہے دوسرا پہلو ہمیں اس دوسری انتہا یعنی برن آؤٹ سے بچاتا ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا نے ہم پر ہماری وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا تو پھر ہم خود کون ہوتے ہیں جو اپنی فطری وسعت یا نیچرل کیپیسٹی کو توڑ کر خود پر غیر ضروری مشقتیں مسلط کریں کیا بات ہے یعنی خدا ہمیں مشکلات کے ذریعے مضبوط کرنا چاہتا ہے ہلاک نہیں اسی نظریے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے مضمون میں سور طلاق کا ایک حوالہ بھی موجود ہے لا اللہ نفسا ما آتاها جی یعنی جتنا دیا گیا ہے اتنا ہی مطالبہ ہے اس آیت نے تو واقعی کندھوں سے بہت بڑا بوجھ اتار دیا اس آیت میں جو نفسیاتی ریلیف ہے نا وہ کمال کا ہے آج کل ہم سوشل میڈیا پر دوسروں کی کامیابیاں دیکھ کر خامخواہ خود کو ایک ایسی دوڑ میں شامل کر لیتے ہیں جس کے وسائل ہمیں دیے ہی نہیں گئے ہم اپنا موازنہ کرنے لگتے ہیں جی لیکن یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا امتحان اور ہماری جواب دہی صرف اسی حد تک ہے جتنی صلاحیت جتنا وقت اور جتنی توانائی ہمیں عطا کی گئی ہے زندگی میں جو مشقت آتی ہے وہ انسان کی تربیت کے لیے ہوتی ہے تباہی کے لیے نہیں اگر انسان وزن اٹھانے کی پہلی ہی کوشش میں اتنا بھاری وزن اٹھا لے گا کہ ہڈی ہی ٹوٹ جائے تو یہ کیسی تربیت ہے بالکل تاکہ اس کے ارادے کا مسل مضبوط ہو نہ کہ وہ خود کو نقصان پہنچائے یہاں سے میرے ذہن میں ایک بہت ہی عملی سوال پیدا ہوتا ہے فرض کریں ہم نے سمجھ لیا کہ ریڈ لائن کیا ہے اور اعتدال کتنا ضروری ہے لیکن انسان کی طبیعت کبھی ایک جیسی تو نہیں رہتی نا ہاں انسانی توانائی ہمیشہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے کبھی تو ہم اتنے تر و تازہ ہوتے ہیں کہ لگتا ہے آج دفتر کا سارا کام دو گھنٹے میں نپٹا لیں گے اور کبھی بستر سے اٹھتے ہوئے بھی ایک پہاڑ جتنا بوجھ محسوس ہوتا ہے اس روزمرہ کے اتار چڑھاؤ کو ہم کیسے سنبھالیں اس عملی کشمکش کا شاید سب سے بہترین اور مستند حل ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات میں ملتا ہے امام علی علیہ السلام کا ایک انتہائی گہرا قول ہے جو آج کی ماڈرن سائیکالوجی سے حیرات انگیز طور پر ہم آہنگ ہے ہے وہ وہ کون سا فرماتے ہیں کہ دلوں کے لیے اقبال اور ادبار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل اور ذہن کبھی کسی کام کی طرف پوری شدت سے مائل ہوتا ہے اس میں ایک توانائی ہوتی ہے جسے وہ اقبال کہتے ہیں اور ادبار کیا ہے کبھی یہی دل شدید تھکن بیزاری اور پیچھے ہٹنے کی کیفیت میں ہوتا ہے جسے ادبار کہا گیا ہے یہ ایک تسلیم شدہ انسانی حقیقت ہے کہ ہماری توانائی ایک لہر کی طرح فلکچویٹنگ ہوتی ہے یعنی یہ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے تو پھر اس لہر پر سواری کیسے کی جائے جب دل پیچھے ہٹ رہا ہو تو کیا کام چھوڑ دیا جائے نہیں کام نہیں چھوڑنا اسی کا حل امام نے آگے بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب دل میں رغبت اور توانائی ہو تو فرائض کے ساتھ مستحبات یعنی اضافی نیکیاں اور ایکسٹرا کام بھی کرو اچھا اور جب تھکاوٹ ہو جب دل تھکن محسوس کرے یعنی جب ادبار کی کیفیت ہو تو خود کو زبردستی مت کھسیٹو بلکہ صرف واجبات یعنی بنیادی اور ضروری فرائض پر اکتفا کرو اسے اگر ہم آج کے دور کی پروڈکٹیویٹی کی زبان میں سمجھیں تو جب ہم ہائی انرجی میں ہوں تو مشکل اور بڑے پروجیکٹس نپٹائیں اور جب لو انرجی دن ہو تو صرف بیس لائن مینٹین رکھیں بالکل روٹین کو مکمل طور پر ٹوٹنے نہ دیں بس اتنا کام کریں جتنا ضروری ہے یہ کتنا شاندار طریقہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کس قدر حقیقت پسندانہ دین ہے جو انسانی کمزوریوں کو سمجھتا ہے اور اسی تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے ایک اور کال بھی ماخذ میں شامل ہے جی خیر العمال داومت علیہ و انقل یعنی بہترین عمل وہ ہے جو مسلسل ہو اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو مجھے تو لگتا ہے موجودہ دور کی کتاب اٹامک ہیبٹس کا نچوڑ صدیوں پہلے پیش کر دیا گیا تھا یہ بات بالکل درست ہے ہم جو اکثر نوجوانی کی سستی یا موٹیویشن کی کمی کا رونا روتے ہیں اس کا اصل علاج شدت پسندانہ فیصلے نہیں ہے بلکہ یہ چھوٹے قدموں کا تسلسل ہے اور اس تسلسل کو نفسیات کی زبان میں گریجول کنڈیشننگ یا اردو میں تدریج کہا جاتا ہے نا جی تدریج اسلامی تربیت کا جسے ہم تزکیہ کہتے ہیں پورا فلسفہ ہی اسی تدریج پر کھڑا ہے آپ عبادات کو ہی دیکھ لیں جیسے روزے ایک دم سے فرض نہیں کیے گئے بالکل اور نمازوں کا ایک خاص دورانیہ اور تسلسل ہے ان تمام مشقوں کا مقصد انسان کی شخصیت کو مفلوج کرنا نہیں ہے بلکہ اس کے ارادے کی بتدریج تعمیر کرنا ہے تو اگر کوئی اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے تو وہ ایک ہی دن میں پوری دنیا فتح کرنے کی کوشش نہ کرے ہاں وہ پہلے اپنے روزمرہ اہداف مقرر کرے اپنی نیند کا دورانیہ ٹھیک کرے خوراک بہتر کرے اپنے بستر کو صبح اٹھ کر ٹھیک کرنے جیسی چھوٹی عادت سے شروعات کرے اور پھر یہ چھوٹی عادت جب مسلسل کی جاتی ہیں تو دماغ کے وہ ہیک شدہ ریوارڈ سرکٹس دوبارہ ایک صحت مند ترتیب پر آ جاتے ہیں جی بالکل اس تفصیلی گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو بات بڑی حد تک واضح ہو جاتی ہے اب جب بھی ہمارا ذہن اندر سے چیخ کر کہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا تو ہمیں فوراً اس کے آگے سرنڈر کرنے کے بجائے رک کر اس آواز کا تجزیہ کرنا چاہیے انسان کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا واقعی جسم اور دماغ کی طاقت ختم ہو چکی ہے کیا واقعی ہم استطاعت کی اس ریڈ لائن کو چھو رہے ہیں اگر واقعی کوئی حقیقی بیماری ہے یا شدید نفسیاتی دباؤ ہے تو ظاہر ہے اس ریڈ لائن کا احترام فرض ہے اور آرام کرنا ضروری ہے لیکن اگر جواب یہ ملے کہ طاقت تو موجود ہے وقت بھی ہے بس دماغ کو اس کام کی عادت نہیں ہے اور وہ فوری لذت نہ ملنے پر بغاوت کر رہا ہے تو پھر سمجھ جائیں کہ یہ محض ایک ذہنی رگڑ ہے جس کا علاج تدریج اور چھوٹے قدم اٹھانے میں ہے اور یہی اس جائزے کا سب سے اہم سبق ہے کہ مشقت سے بھاگنے والی کیفیت کوئی بیماری نہیں جس پر شرمندہ ہوا جائے یہ ارادے کی پختگی کا ایک لازمی اور فطری تربیتی مرحلہ ہے بالکل جب ہم قرآن کے دیے ہوئے اصول وسط کو اہل بیت علیہ السلام کی بتائی ہوئی اعتدال کی حکمت کو اور جدید نفسیات کی تدریج کو ملا کر لاگو کرتے ہیں تو یہ ایک متوازن اور فولادی ارادہ پیدا کرتے ہیں ایسا ارادہ جو بڑی سے بڑی مشکل کا سامنا مسکرا کر سکتا ہے اور اسی بہترین اور متوازن نتیجے کے ساتھ ہم آج کے جائزے کو سمیٹتے ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح ہم محض معلومات دے کر بات ختم نہیں کریں گے ایک سوال ہے جس پر ہمارے سننے والوں کو ضرور غور کرنا چاہیے وہ سوال کیا ہے ذرا سوچیے گا کہ زندگی کا وہ کون سا ایسا اہم کام ہے یا وہ کون سا پرانا خواب ہے جسے ماضی میں محض یہ سوچ کر ادھورا چھوڑ دیا گیا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں کیا وہ واقعی کوئی ناقابل تسخیر رکاوٹ تھی یا پھر وہ صرف اپنے ہی دماغ کا پیدا کردہ ایک عارضی خوف تھا یہ بہت گہرا سوال ہے جی انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ اس منزل سے محض ایک چھوٹی سی روزمرہ کی عادت کی دوری پر تو نہیں کھڑا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا آج کا فرار ہماری کوئی حقیقی معذوری نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی ذہن کا بچھایا ہوا وہ جال ہے جو ہمیں اپنا بہترین روپ بننے سے روک رہا ہے یہ واقعی سوچنے کی بات ہے اس تفصیلی مطالعے میں ہمارے ساتھ اس سفر کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ امید ہے کہ آج ارادے اور استطاعت کی جن تہوں کو ہم نے کھولا ہے وہ عملی زندگی میں ایک نئی اور متوازن جہت لے کر آئیں گی اگلے مطالعے تک کے لیے اپنا اور اپنے ارادوں کا بہت خیال رکھیے گا خدا حافظ